من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفره هو أعلم بكم إذ أنشاكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى صدق الله العظيم گزشتہ ہفتے مشرقین اور ان کے عقیدے کی کمزوریاں بیان کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ان کی عبادت کی بنیاد اور ان کی پرستش کی بنیاد کچھے دھاگوں کی طرح ہے جو کسی ٹھوس حقیقت پر مبنی نہیں بلکہ انہوں نے اپنے ذہنوں میں خاکہ بٹھایا ہے اس کو صحیح سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق عبادت اور پرستش کرتے جاتے ہیں ان بتوں کی حالانکہ یہ خوب جانتے ہیں کہ ان بتوں سے انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہونا ہے یہ تو گزشتہ بات ہوئی تھی اللہ کی یاد سے روگردانی کرنے والے اور حقیقی توحید سے دور رہنے والے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھنا اور آخرت کو نظر انداز کرنے والے ان کی وعیدیں بیان کر رہے ہیں اور ان کے خیال کی شناخت کو بیان کر رہے ہیں فرماتے ہیں فارغ امن ذکرنا ولم ودم یور لایا دنیا جو لوگ دنیا اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں انہوں نے اپنی محنتوں کا میدان ہی اس دنیا کو بنایا ہے اس دنیا سے آگے وہ کچھ سوچتے نہیں ظالے کا مب لوگوں میں العلم ان کی سوچ اتنی ہے اس سے زیادہ ان کی سوچ ہے نہیں محدود دنیا اسی طرح محدود ان کا خیال محدود ان کی سوچ محدود ان کی محنت اس محدود دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں جبکہ ان کو بنایا گیا ہے کہ لامحدود عالم کے لیے آنکھ بند ہونے کے بعد آنے والی زندگی کی محنت کرنے کے لیے اللہ نے ان کو بنایا ہے اور یہ دنیا دی ہے انت دنیا کھلے خلقتم للآخرہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ اور فائدہ اٹھانے کے ساتھ اپنی آخرت کی تیاری کی فکر کرو قرآن کریم کا سب سے بڑا سبق ہی یہ ہے کہ دنیا کو سب کچھ مت سمجھو مال بھی بیکار نہیں ہے دنیا کی نعمتیں بھی بیکار نہیں ہے یہ تمام نعمتوں کو برتنا بھی ہے یہ تمام نعمتوں کو استعمال بھی کرنا ہے لیکن اس کو مقصد زندگی نہیں سمجھنا ہے بلکہ اس کو ضرورت زندگی سمجھنا ہے یہ بات حضرات انبیاء علیہ سلاد وسلام کی تعلیم میں بھی ملتی ہے اور وہ دونوں چیزیں کرتے ہیں دنیا کو برت کے بھی دکھاتے ہیں اور دنیا میں رہ کے دکھاتے ہیں بعض مذاہب ہیں جن کے پیشواؤں نے یہ دنیا میں رہ کر دنیا کو ترک کرنا مشکل سمجھا یوں کہا جنگلوں میں چلے جاؤ بالکل تیاگ والا جیون اختیار کر لو ترک دنیا کر دو ایک طبقہ ہمارے اندر بھی ایسا تھا جو چار ترکی کی ٹوپی پہنتا تھا اس کے اندر چار سلوٹیں ہوتی تھیں یہ کیا بتا دیتے ترک دنیا ترک مال ترک زینت جینا ترک ترک کا خیال بھی ترک دیجیے اب یہ بہت اونچا مقام ہو جاتا ہے ان کے یہاں جیسے ایک تو ہے بھائی نفس امارا نفس عمارہ جس پر گزرتا بحث کی تھی ایک سرکش نفس ہے یعنی جیسا دل میں آئے ایسا کرو اور جو سمجھ میں آئے وہ کرو اپنی نفس کی ہر خواہش کی تکمیل کرو نفس برے کاموں کا حکم دیتا ہے بس چلتے ہی رہو چلتے ہی رہو کوئی لگام نہیں ہے اس میں اور آپ جانتے ہیں کہ بے لگام گھوڑا جو ہے مصیبت کا سبب ہے کوئی بھی بے لگام چیز پریشان کر سکتی ہے جس گاڑی کا بریک نہ ہو وہ خطرے سے خالی نہیں ہے جس زندگی کا کوئی بریک نہ ہو جس نفس پر کوئی کنٹرول نہ ہو یہ نفس خطرناک ہے اللہ والوں کے یہاں یہ کنٹرول ہی سکھاتے ہیں اپنے نفس کو کنٹرول میں کیسے لایا جائے گا اور خود تو کنٹرول کر نہیں سکتا کسی کو سونپنا پڑتا ہے اپنا کنٹرول تو پھر وہ کنٹرول کرتا ہے بھائی ہمارے پورے مکان کی لائٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے کنٹرول پینل لگاتے ہیں کیونکہ لائٹ اپنے آپ کو خود تو کنٹرول نہیں کرے گی کوئی کنٹرولر چاہیے وہ کنٹرول کرتا ہے تو ہم اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے کتنا کنٹرول کریں گے کتنا نہیں کریں گے ہمارے پاس کوئی معیار نہیں کوئی کہے میرے پاس معیار ہے تو اس کے پاس ہوگا باقی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والے کے پاس جا کر اپنی بیماری بیان کرے گا تو وہ آپ کو کتنا کنٹرول کرنا ہے وہ بتائے گا حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے یہاں ایک پٹھان ہے بیعت کروا دیا توبہ چل ہو گئی رجوع بھی ہو گیا سب ہو گیا تو پھر وہ پٹھان نے پوچھا تو خواجہ صاحب آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ مجھے کیا نہیں کرنا ہے تو وہ تو ہر مسلمان کو معلوم ہی ہوتا ہے کہ کیا نہیں کرنا ہے اور کیا کرنا ہے وہ بھی اس کو معلوم ہوتا ہے اتنا تو کلمے کے تقاضوں کے ماتحت تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے نہیں خواجہ صاحب میں جو ہے وہ افیم پیتا ہوں اور آپ نے یہ افیم سے تو میرے کو روکا نہیں تھا بھائی میرے اوپر وہی تھوڑی آتی ہے تم نے بتایا تھوڑا کہ میں افیم پیتا ہوں تو کہا میں روزانہ افیم پیتا ہوں اب کیا کروں حضرت نے فرما کتنی کوانٹٹی پیتے ہوئے رکھو میرے ہتھیلی میں تو انہوں نے ایک مقدار رکھ دی میں روزانہ اتنی پیتا ہوں حضرت نے اندر سے آدھی نکال دی اور آدھی واپس کر دی اتنی پیا کرو حضرت اتنی پینا جائز ہے جائز تو نہیں ہے لیکن تمہاری طبیعت چونکہ افیم کی بنی ہوئی ہے اب اگر نہیں پیے گا تو چکر آئے گا جیسے گٹکا کھاتا ہے اب بالکل بند کر دے گا تو چکر آئے گا صبح میں اٹھ نہیں سکے گا بیمار رہے گا کیونکہ تمباکو کا اپنا ایک نشہ ہے اور یہ بھی ایک مستقل پریشانی ہے اور اس کا ایسا ہے کہ اگر نہ پیے تو اور نہ کھائے تو آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ میں بے ہوش ہوں وہ جانتا ہے کہ میرا منہ نہیں کھلے گا چڑیا جتنا کھلے گا اس کے باوجود کھاتا ہے کھانا بھی میں نہیں کھا سکوں گا اس کی برائی کو بھی جانتا ہے پھر بھی کھاتا ہے عادت سے مجبور ہے اب جو ہے حضرت نے آدھی رکھ دی تم نے پوچھا کہ آدھی جائز ہے آدھی جائز نہیں ہے تیری طبیعت میں ابھی جو اس کے ساتھ لگاؤ ہے ایک دن کے اندر ایک دم ختم کر دے گا تو طبیعت پر اثر آئے گا کہنے لگا طبیعت خراب ہو جائے گا ہم بیمار ہو جائے گا تو منظور ہے ہم کو لیکن اپنی نہیں کھائے گا اٹھا کر پورا پوریا جو ہے پھینک دیا اور ایک مہینے کے بعد جو ہے حضرت کو ایک بڑا ہدیہ لا کے دیا حضرت ہر مہینے اتنا روپیہ ہمارا اس کے اندر خرچ ہو جاتا آپ کے ہاتھ پر توبہ کیا ہمارا اتنا پیسہ بچ گیا وہ آپ کو ہدیہ کرتے ہیں تو اللہ والوں کے یہاں طے ہوتا ہے کیا کرنا ہے کتنا کرنا ہے آئے تھے کھانا کھانے کے لیے بیٹھ بھائی کتنا کھاتے ہو یہاں تو کھانے پر کنٹرول ہے قدرت ایسے تو عام طور پہ زیادہ نہیں کھاتا کتنا کھاتے ہو بولو تو بس یہی کوئی بیس روٹی کھاتا ہوں حضرت نے فرما دس کم کر دو دس کھاؤ تمہارے لیے یہی مجاہد ہے ابھی تمہارا کنٹرول یہ ہے کہ بیس سے دس کر دو اب بیس سے دو کر دے گا تو کمزور ہو جائے گا اس کے اندر تجویز آئی بھائی بتایا کہ اب تلاوت قرآن کرنا ہے اب مثلا کسی کو بتا دیا ایک پارا کرو ایک پارا پہلے دن مشکل ہے تو اللہ والے ترتیب بتا دیں گے ایسا کرو پاؤ رکو کرو تلاوت دوسرے دن سمجھاؤ نفس کو ایک رکو اور پڑھا دو تیسرے دن نفس کو ایک سمجھا کہ ایک منٹ دس منٹ اور پڑھ لیں زیادہ پارا ہو گیا پھر سمجھاتے سمجھاتے ایک رکو اور بڑھو پھر سمجھاتے سمجھاتے تو اب جو ہے ایک پارا کیا پانچ پارے پڑے گا اور پہلے ہی دن اگر کوئی ڈیڑھ پارا دو پارا پڑے گا تو پڑے گا تو صحیح لیکن مداومت نہیں کر پائے گا تھک جائے گا چند دنوں میں چھوڑ دے گا دیکھے ایک آدمی کو دیکھو وہ دس پارے پڑھ رہا ہے یہ بھی لگ جائے تو نہیں کر پائے گا کیوں وہ دس سال سے دس پارے پڑھ رہا ہے آپ پہلے دن دس پارے لے کے بیٹھ گئے ہر چیز کے اندر تدریج ہے شریعت نے جو احکام دیے وہ بھی تدریج کے ساتھ دیے شراب چھڑائی تو تدریج کے ساتھ چھڑائی روزہ دیا تو تدریج کے ساتھ دیا نماز دیا تو تدریج کے ساتھ دیا عبادتیں کرنے میں بھی تدریج لائے اور گناہوں سے روکنے میں بھی تدریج لائے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر چیز اچھی لگتی ہے اور آدمی اس کو کر سکتا ہے اور پھر اس کے اوپر جم بھی سکتا ہے اب آپ نے پہلوان کو دیکھا کہ روزانہ جو ہے وہ سو بیٹھک لگا رہا ہے اب بھی جوش میں آ گئے آپ نے سو بیٹھک لگائی دوسرے دن چار پائی پکڑ لیں گے چالیس دن تک اٹھیں گے نہیں کیوں کیا ہوا ارے ان سے زیادہ طاقت ہے ہمارے اندر بھائی اس نے مشق ہے اس نے ایک عرصہ دراز سے مشق کی ہے تو وہ مشق کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ کر پا رہا ہے اس کو پوچھو کہ یہ سو تک پہنچا کتنے عرصے میں ہے کتنے عرصے میں اور اتنی تدریج کے ساتھ تم بھی کرو گے تو اس منزل تک پہنچ سکو گے کامیاب ہو جاؤ گے کوئی ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہوتا ہے تو ہم کو لگتا ہے کہ کتنا آسان ہے اب ہم بیٹھ گئے اس نے چابی لگا دی تھی ہم نے بھی چابی لگا دیا اس نے بٹن دبا دیا تھا ہم نے بھی دبا دیا اس نے ایکسیلیٹر دبا دیا ہم نے بھی دبا دیا کیا ہوگا اس کا نتیجہ کوئی منزل پہ پہنچ سکتے ہیں ہمارے مولانا غلام رسول بوسدی صاحب مرحوم ہمیشہ تیز گاڑی چلانے والے کو کہتے تھے کہ اپنے کو گھر واپس بھی جانے چاہیے تیز مت چلا فلا مت چلا نہیں کہتے تھے یوں کہتے تھے کہ اپنے گھر جانے کے ہیں رات تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ کوئی بھی کام کیسے کرنا چاہیے یہ سیکھنا پڑتا ہے تو اپنی اصلاح جو ہے وہ کسی کو سپرد کرنی پڑتی ہے اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے کام کریں گے تو ہماری اصلاح ہوگی یہ بات اپنی جگہ ہے کہ عبادات کا اپنا ایک مقام ہے اپنا ایک مرتبہ ہے اور کوئی یوں سمجھتا ہو کہ بھائی میں بغیر پیر کے جنت میں بالکل نہیں جا سکتا تو یہ بات بھی ایک حد تک درست نہیں ہے نہیں پیر تو آپ کو نقلی اعمال کے اندر ترقی دے کر جنت کے اعلیٰ مدارس تک آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں اس کی ترتیب بتائے گا یہ بات الگ ہے کہ عبادتوں کی ترتیب بھی آپ کو بتائے جو فرض ہے اس کی ترتیب بھی آپ کو بتائے طریقہ بھی بتائے اس کو عملی بنانے کے راستے بھی بتائے علماء میں اس پر بحث ہوئی ہے کہ بیعت ہونے والے اور نہ ہونے والے طبقے دنیا میں اور یہ خیالات کے لوگ کتنے ہیں ایک طبقہ وہ ہے کہ کتاب و سنت میں سب ہے اور بیعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوسرا طبقہ وہ ہے جو یوں کہتا ہے کہ بیعت جو ہے ضروری ہے قرآن گونگا پیر ہے الیاز بلّہ بولتے پیر کی ضرورت ہے یہ طبقہ ہے ایک اہل حق کا طبقہ ہے جو یوں کہتا ہے کہ اللہ تعالی نے ایمان دیا اعمال صالحہ دیے اور فرائض دیے نوازی بتائے ناکردنی چیزیں بتائیں ان تمام چیزوں کو تو ایک مسلمان کلمہ پڑھنے کے ساتھ سمجھتا ہے اور فرائض کو انجام بھی دیتا ہے نوازی سے اپنے آپ کو بچاتا بھی ہے اور کام پر عمل بھی کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو روحانی ترقی درکار ہے اور اسلام درکار ہے تو کسی مسلح سے تعلق بھی رکھتا ہے وہ اس کو طریقے بتا دیتا ہے اور مسلح کا اور مسلح کا یعنی مربی کا اور مربے کا دونوں کا رشتہ کیا ہے مربی تربیت کرنے والے کو کہتے ہیں مربع جسے تربیت دی جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں یہ دونوں میں کیا تعلق اس تعلق کو اللہ والے بہت اچھی طرح سے بیان کرتے ہیں یہ تعلق کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ٹنکی بیچ کا پائپ اور نیچے کا نل ٹنکی کے اندر پانی بھرا ہے نیچے نل لگا ہے اور بیچ میں پائپ نل میں پانی آئے گا شرط یہ ہے کہ اوپر ٹنکی کے اندر پانی بھرا ہو بیچ میں کوئی آبسٹریکشن نہ ہو کوئی گڑبڑ نہ ہو تو پانی برابر آئے گا نل کھلا کے پانی آیا شیر کی مثال بیچ کے پائپ کی طرح ہے ادھر فیضان اللہ کی طرف سے ہے اوپر ٹنکی فیضان کی ہے بیچ میں واسطہ پائپ کا ہے اور نیچے نل جو ہے مرید ہے بس اب یہ پائپ مضبوط لیکیج والا اور گڑبڑ والا اور کٹ پھیلا اور زنگ والا ایسا نہ ہو اس کو دیکھو خالی تو پھر جو ہے ٹنکی تو بالکل بڑی ہوئی ہے اب یہ نل بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر سے پانی آتا ہو اس کے اندر کچرا کے اس کا سمو بننا ہو گیا ہو تو پھر اب جو ہے فیض بھی ملے گا اور پانی برابر آئے گا لوگوں کو بھی ملے گا اور جو کھولے گا اس کو ملے گا اتنا ہمارے مشاہد بتا دیں کام آپ کو کرنا ہے کام آپ کو کرنا ہے اب لوگ کیا کہتے ہیں مانو وہ آپ نے دیے نا وہ ذکر میرے سے نہیں ہوتا اب اس کا تو کیا جواب ہو سکتا ہے حضرت ہمارا کام یہ ہے کہ آپ کو ذکر بتا دیا اوقات بتا دیے مقدار بتا دیا اب یہ ذکر اپنے اوقات کے اوپر آپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا جا کے اس کو اپنی بیماری بول دیا ڈاکٹر نے اس کو جو ہے علاج دے دیا اور اس کو گولیاں دیا صبح اتنی لینا دوپہر کو اتنی لینا رات کو اس طرح سے لینا آٹھ دن کے بعد یہ ڈاکٹر کے پاس گیا ڈاکٹر آپ کی گولی کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ دوا لیے کیا اس نے بولا میں نے پوڑی کا تو کھولا نہیں میں نے بس پوڑی کا نہیں کھولا دوا لیا نہیں تو تم کیا حساب سے کہہ سکتا ہے کہ تمہاری دوا کا فائدہ نہیں ہوتا ڈاکٹر کیا کہے گا کھانسی چالو ہے زکام ختم نہیں ہوا پرابلم ابھی ختم نہیں ہوا تو دوا پرابلم ختم کرنے کے لیے دیا تھا لیکن وہ دوا لیتا نہیں اور شکایت لے کے آیا تو میں اس میں کر کیا سکتا ہوں اس کا تو سیدھا سیدھا علاج یہ ہے پوری کا کھول دے کھانا شروع کر دے پیری بیماریوں کا جو علاج بتایا وہ کر لے کبھی لوگ دوائی بھی لیتے ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ دوا کے ساتھ پرہیز بھی کرنا پڑتا ہے ایک طرف آپ دوا کر رہے ہیں دوسری طرف پرہیز بالکل نہیں کر رہے ہیں ایک طرف آپ شوگر کی دوا بھی کھا رہے ہیں اور دوسری طرف بھر بھر کے شربت کے گلاس بھی چڑھا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوا کا اثر نہیں ہوتا ایک طرف پریشر کہتا ہے میرا کام دوسری طرف نمک کہتا ہے میرا کام تو پھر کیا ہوگا اور دو کام کرنے پڑتے ایک دوائی پابندی سے لے لو جو طبیب نے بتائی ہو دوسرا جو پرہیز بتایا ہو وہ لے لو دونوں چیزیں ساتھ ہوگی تو پھر دوا کا اثر ہوگا شافی اللہ دینے والے اللہ ہیں شفا عطا کرنے والے روحانی ہوں گے جسمانی ہوں اسباب کی لائن کو چھوڑو مت ہمارے یہاں اسباب کو چھوڑنے کو نہیں کہا ہاں بہت اعلیٰ درجے کا توکل ہو جائے تو سرکار نے کبھی علاج نہیں بھی کیا تو جو لوگ بالکل علاج نہیں کرنا چاہتے ان کے لیے بھی دلیل ہے سرکار کی سیرت میں اور جو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار بیمار کتنے مضبوط صحابی ہیں کسی نے پوچھا کہ امیر المومنین کیا حال ہے بس ہاتھ پیر میں درد ہے بیمار ہوں کیا آپ اتنے بڑے صحابیوں کے ایسی بات کرتے تو اللہ بیمار کرنا چاہتا ہے تو کیا میں آستانے چڑھا کے پہلوان بنوں کہ ہاں اللہ اور کتنی بیماریاں اللہ ایسا کہوں میں تو بندہ ہوں بندے کو تو بندگی کی شان کے ساتھ رہنا ہے اللہ کی طاقت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے اور اس کی قوت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے اور کون اس کی آزمائشوں کے مقابلے میں اتر ہوں تو یہ دعا کرنی اللہ آزمائش کے قابل ہی نہیں ہے تو کمزور ہے اسباب کو اختیار کیا حضرت یوسف علیہ سلاد و سلام والے واقعے میں جب حضرت یوسف علیہ و وسلام نے کہا کہ دوسری مرتبہ اپنا دوسرا بھائی بنیامین ہے اس کو بھی لے کے آنا تو یہ سب بھائیوں نے مشورہ کیا اور ابا جان کے پاس گئے اور ابا جان کو سمجھا کہ آ وقت اللہ نے بھی اپنے کیوں کہ تاکہ بادشاہ کیوڑا نہیں تو ایک وزن آپ ہے اچھا پر مجھے بروسو پڑت نہیں تم پہلے ہسوب نے لے گیا پچھلے کہ بھروسہ نہیں کرتا نہیں گے تم اللہ کے واسطے ہمارے اوپر بھروسہ کرو دیکھو ہم حالات سے دو چار ہیں ایسا نہیں کریں گے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو رائے دی دیکھو ایک دروازے سے مت داخل ہونا مصر میں الگ الگ دروازے داخل ہونے علوم ان اقوام متفر ایک دروازے سے مت داخل ہونا الگ الگ دروازے سے داخل ہونا کیوں بھائی یہ اسباب کے اعتبار سے حکمت اور مسلحت کو مد نظر رکھا اور یوں کہا کہ جو مقدر ہے وہ ہوگا لیکن تدبیر جو ہے اس کو اختیار کرنا ہے تم بڑے حسین ہو کہیں نظر سب کی ایک ساتھ سب حسین آئیں گے تو ایک دم نظر کہیں لگ نہ جائے دوسرا ہے کہ پہلی مرتبہ تم بادشاہ کے دربار میں بڑے مقرب رہے تو کچھ لوگ موقع کی تلاش میں رہیں اور تم کو ایک ساتھ نقصان نہ پہنچا دیں ہمارے دوست کہتے تھے کہ پیسے ایک جیب میں سب مت رکھو الگ الگ جیب میں رکھو کہ کٹے تو کم سے کم دو جیب کے باقی رہیں گے ورنہ اللہ کو جاؤ تو یہ اسباب کے اعتبار سے اور مسلحت کے اعتبار سے بات بتائی جاتی اب یہ نفس کو کنٹرول میں کرنا کیا ہے یہ اللہ والوں کے پاس سیکھنا سیکھنا پڑتا ہے جا کر جو بہت بولتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ خاموش کر دیا جائے جو خاموش ہے اس کو بولنے کی ترکیب بتا دیتے ہیں کہ تم کو اتنا بولنا ہے کہاں کیا علاج دیا جائے گا یہ بیمار کی حالت کے اعتبار سے ہے بیمار کو اگر نزلہ ہے تو گرم دوائی دیا جائے گا بیمار کو پہلے سے باڈی کے اندر گرمی ہے تو ٹھنڈی دوائی دیا جائے گا اب یہ حکیم کے اوپر ہے طبیب کے اوپر ہے کہ وہ مزاج شناس ہے اس کے اعتبار سے وہ دوا دے دیں اللہ والے کا واقعہ لکھا دیکھو نفس کو کنٹرول کرنے سے کیا دیتے اللہ نفس کو کنٹرول کرو تو اللہ دنیا میں بھی اس کا فائدہ دیتے ہیں تو اللہ والا بیمار تھا بہت علاج کیا کوئی فائدہ نہیں ہوا لوگوں نے بتایا کہ ایک روشی مونی ہے کوئی جنگل میں رہتا ہے علاج ولاج میں کچھ نہیں کرتا خالی وہ دیکھ لیتا ہے آدمی اچھا ہو جائے کتنی بھی بیماری ہو لیکن ایک نظر اس کی پڑتی ہے کہ اچھا ہو جاتا ہے تو اللہ والے سے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو وہاں لے جائیں گے جب آپ ہوش ہوں گے تو آپ کو وہاں لے جائیں گے اس نے کہا دیکھو آدمی کا ٹھکانا نہیں معلوم نہیں کوئی جنتر منتر کرتا ہوگا خلاف شریعت کوئی عمل کرتا ہوگا مجھے ایسی تندرستی مطلوب نہیں جس میں میرا ایمان چلا جائے صحت تو مجھے چاہیے تندرستی تو چاہیے لیکن عقید زخمی ہوں اور میں تندرست ہو جاؤں مجھے منظور نہیں ایسا کوئی شرکیہ علاج مجھے نہیں کرنا ہے آج تو لوگ جہاں پتا چلا کہ جھونپڑے میں ہوتا ہے تو چلے گئے مندر میں ہوتا ہے تو چلے گئے ارے کچھ تو صحیح ان علاج کہ بھائی علاج کون سا کر رہا ہے کیسا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے پوچھو اور پھر جاؤ چٹوا رہا ہے تو کیا چٹا رہا ہے کہیں گوبر تو نہیں چٹا رہا ہے کہیں پاخانہ تو نہیں چٹا رہا ہے کیا چٹا رہا ہے تجھے پتا تو ہونا چاہیے ہمارے حضرت حکیم الاسلام رحمت اللہ علیہ کھانے بیٹھتے تھے تو جب تک کوئی کھانے کی حقیقت بیان نہ کرے وہاں تک کھاتے نہیں تھے جو بھی ڈش سامنے آئی تو پوچھتے تھے بھائی یہ ہے کیا کیونکہ عوام کو معلوم نہیں ہوتا کہ کیا جائز ہے کیا نہیں جائز ہے اور عمانا عبد الحنام کے سامنے کالی نیوٹے رکھ دی انہوں نے کہا بھائی یہ کیا بالا لیا ہے کہتے یہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے ہم لوگ دھیرے ساتھ پیتے ہیں کھاتے ہیں کہنے لگے کیسے جوڑے اٹھا کے لاتے ہیں یہ کوئی کھانے کی چیز ہوئی میرے والد صاحب کے سامنے رکھ دے کوئی بملا اٹھا کے جو ہے اٹھ ہی جاتے تھے کھاتے ہی نہیں تھے دیکھتے ان کو طبیعت میں خرابی آ جاتی کہتے یہ کوئی کھانے کی چیز ہے ایک دفعہ میری والدہ نے وہ سارو جو گاؤں ہے وہاں سے منگوائے تھے سوکھے بملے سوکھے تازے بملے جو ہوتے ہیں اس کی بدبو آدھے کلو میٹر تک جاتی ہے سوکھے جو ہوتے ہیں اس کی چار ایک کلو میٹر تک جاتی ہے ہوں تو کم جاتی ہے پکنے کے وقت پورے عالم کو پتا چلتا ہے کہ یہ کچھ کھا رہے ہیں بدبودار اب وہ مدرسے سے میرے والد صاحب آئے تو وہ جو لے کے آئی تھی انہوں نے آگے ہی رکھ دیا ٹیبل کے اوپر وہ پورا پل انداز جیسے ہی میرے والد صاحب آئے تو بہت بدبو محسوس فرمائی کمرے کے اندر توبہ توبہ یہ اتنا بدبودار کمرہ کیسے ہو گیا ادھر ادھر تلاش کیا تو وہ پوری کا مل گیا تو سیدھا لے جا کر یہاں کنارے کے اندر لا کے ڈال دیا اور وہ مہمان عورتیں چلی گئی اس کے بعد وہ تلاش ہوئی اس کی کہ وہ گون لائق تھی وہ کہاں ہے پھر سب ڈھونڈ ڈھونڈ کے پھر والد صاحب کو میں نے پوچھا کہ یہاں ایک وہ پوڑی کا تھا وہ بدبو دار کچھ پڑا تھا وہ کہاں وہ تو بہت مہنگا اور تین تو کو پھینک دیا کنارے پہ تو بھائی کھا رہے ہیں تو سوچو کہ کیا کھا رہے ہیں کسی کو کھلا رہے ہیں تو کیا کھلا رہے ہیں سوچو کبھی کبھی علماء کے امتحان کے لیے ان کے سامنے ایسی چیزیں مشتبہ رکھ دیتے ہیں اب جو ہے جتنے مرید تھے انہوں نے کہا کیا ہمجھ رہے جین یہ بے نے تامو کی دعا یہ یوں مانیں گے نہیں بھاسا باسی زیادہ کریں گے جب بے ہوش ہو جائے ان کی چار پائی اٹھاؤ سیدھا وہ کوٹڑے میں لے جا کے وہ سادھو کے رکھ دو اب بے ہوش آدمی کو تو کچھ پتا چلتا نہیں جیسے ہی بے ہوش ہوئے تو ان کو اٹھایا اور اٹھا کر وہ سادھو کی کٹیا کے سامنے رکھ دیا سادھو کو جا کے اندر ریکویسٹ کیا کہ ہمارے گرو جی آئے بے ہوش ہیں بہت عرصے سے علاج کرتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا ذرا دیکھ لیجیے نا کیا ہے وہ سادھو اندر سے آیا اس نے ایک نظر ڈالی ایک دم بڑے میاں ہوش میں آ گئے آتے ہی ہوش میں پوچھا بھائی کہاں لائے میرے کو مریدین نے کہا کہ وہ یہ وہ سادھو جی کے بہو روشی منی ہے ان کے پاس لائے ارے بھائی میں نے تم کو نہ کہا تھا مجھے نہ لانا تم کیوں لائے اب تو لا چکے ہیں اب کیا بولنا ہے لوگ پہلے کوئی کام کر لیتے ہیں پھر مسئلہ پوچھتے مسئلے پھر کیا ہو سکتا مسجد نیچے بنائی پوچھا نہیں اب بن گئی مسجد اب جھگڑا شروع ہوا کیونکہ اوپر مسجد بنائے اب بدھوں نے کہا کہ ہم تو پرانی مسجد میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو اوپر نہیں چڑھیں گے ہمارے پیارے جواب دے چکے ہیں ہم تو اوپر نہیں جائیں گے تو جماعتیں دو ہو گئی ایک طبقہ کہتا ہے نیچے ہی مسجد ہے ایک طبقہ کہتا ہے اوپر ہی مسجد ہے ایک طبقہ کہتا ہے پرانی مسجد اصل میں یہی ہے دوسرا کہتا ہے نہیں اتنی اوپر بنائی ہوئی ہے اب جھگڑا ہوا اب ہے مفتی صاحب کے پاس حضرت نے کہا ہوں کر رہے ہیں مسجد ہوں تو حضرت نے فرمایا کہ میں اوپر کی توڑنے کا کہوں گا تو توڑ ڈالے گا تو سر کو جانے لگا جب تو کر چکا ایک کام پھر آ کے پوچھتا ہے تو فائدہ کیا ہے جب کام کرنا ہو شروع اس سے پہلے مشورہ کرنا چاہیے علماء سے پوری طرح تحقیق کرنی چاہیے تحقیق کے بعد اطمینان ہو جائے اور پھر جو ہے آگے بڑھنا چاہیے اب غصے میں آ گیا بیوی کے اوپر اور ایک دم جو ہے ہرا ہر دھڑا دھڑ تین تین تلب دے دی اب جا کے پوچھا حضرت میں نے تلا دیا چل اچھا، رہے تو بہت اچھا کام کیا نا اچھا کام کیا کہاں اور کیا تم فری ہو گئے اور وہ سامنے والے بھی فری ہو گئے میں حضرت اصل میں میرے کو بہت غصہ بہت آ گیا تھا تو غصے میں آدمی تلاش دیتا ہے محبت کے اندر تو آدمی نکاح کرتا ہے تو اچھا وہ غصہ تم کو آیا نا تم نے دیوار کے اندر سر نہیں توڑا رشتہ توڑ ڈالا تم نے بیچاری وہ کمزور تھی اس کو تو کچھ کہہ سکتی نہیں تم کو تو تم نے اٹھا کے تلاش دے دی چلو زیادہ تو نہیں دیے نا زیادہ نہیں ہو تو ان کے میرے پڑوس والے نے تو دو ٹرک بھر کے دیا تھا میں نے تو تین دیا ہے تو چلو اچھا ہو گیا کہ تمہارا کام بالکل بیڑا پار ہو گیا ہاں، ہو گیا نا میرا بیڑا پار تو کیا ہوا حضرت یوں ہوا کہ اب جو ہے بالکل نکل گئی تو تم نے بولا نا کہ بیڑا پار ہوا مطلب اس میں بیڑا اس طرح سے پار ہوتا ہے اب اس میں کیا ہو گئے بھائی اس میں کیا ہونے کا ہے آپ نے تیر چھوڑ دیا غلط جگہ کے اوپر چلا گیا تیر اب تم یہاں بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہیں کہ ادھر گیا ہے وہ ادھر چلا جائے تو ادھر جانے کا نہیں ہے اس لیے کوئی کام کرو کوئی دینی کام کرو دنیاوی کام کرو علماء سے مشورہ پوچھو بڑے میاں نے کہا اب تم لے ہی آئے ہو تو یہ سادھو کو میرے پاس لاؤ لایا بھیا کیا علاج کیا تم نے میرا میں نے تمہارا کوئی علاج نہیں کیا میں نے خالی آپ کو دیکھا اور اللہ نے آپ کو اچھا کیا چلو یہ تو سادھو جی آپ نے اچھی بات کی لیکن دیکھتے ہی اچھا ہو گیا میں اور تیری آنکھوں کے اندر یہ خوبی اور یہ کمال آ گیا تو آپ آخر نے کیا کیا ہے کیا میں نے نفس کو کنٹرول کیا اچھا نفس کو کنٹرول کرنے کا کیا مطلب ہے نفس کو کنٹرول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس سونے کو کہتا ہے تو میں جگاتا ہوں جاگنے کو کہتا ہے میں سلاتا ہوں بیٹھنے کو کہتا ہے لٹاتا ہوں لیٹنے کو کہتا ہے بٹھاتا ہوں آرام کرنے کو کہتا ہے چلاتا ہوں تکلیف دینے کو کہتا ہے آرام پہنچاتا ہوں جو یہ کہتا ہے اس سے الٹا اس کو قابو میں لانے کے لیے کر دیا ہے اچھا اچھا تو آپ کو ایسا کرنا پڑتا ہے تو آپ کا علم باقی ہے علم آپ کا باقی ہے بھوک چاہتا ہے کھانا نفس تو آپ بھوکا رکھتے ہیں مطلب نفس جو نہ کہتا ہے اس کو آپ کے لیے کرنا ضروری ہے میں آپ کو ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کا نفس ایمان قبول کرنے کو چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا حضرت بالکل نہیں چاہتا اور میں ابھی علم باقی رکھنا ہے تو کلمہ تم کو پڑھنا پڑے گا تب جا کے تمہارا یہ علم باقی رہے گا تم نے تو جو ہے میرے جسم کا علاج کر دیا کلمہ پکا کر میں نے تمہارے دل کا علاج کر دیا تو اللہ والے تو جہاں بھی ہیں نا وہ اللہ کے دین کے کام میں لگتے ہیں اور نفس کو کنٹرول کرنے پر دیکھ کے اس کو دنیا کا فائدہ ہو رہا تھا لیکن اللہ والے کا کمال کہ وہ یہ سوچ رہا تھا ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں رکشا میں بیٹھ کر جا رہا تھا ہولی کا دن تھا میرے پڑوس میں رکشا کے اندر جو ہے غیر مسلم بیٹھا وہ غیر مسلم نے کہا کہ ملا جی تم باہر کے حصے میں بیٹھو میں اندر کے حصے میں بیٹھتا ہوں کیونکہ میرا ٹیکا لگا ہوا دھوتی دیکھ کر سب میرے اوپر پچکاری چھوڑیں گے میرا کپڑا رنگین کر دیں گے تم کو دیکھے گا مولوی ہے مسلمان ہے تو کوئی جو ہے میں بھی بچ جاؤں گا آپ کے بہانے سے حضرت نے کہا منظور ہے میں باہر بیٹھ جاتا ہوں تو اندر بیٹھ جا بیٹھ گئے اب وہ ایک اسٹیشن آیا وہاں وہ اترا اس نے کہا کہ منی جی آپ کی وجہ سے جو ہے میں بچ گیا اور میری حفاظت ہوگی ورنہ میرے کپڑے رنگین ہو گئے ہوتے اتنے اچھے کپڑے پہنے میں نے تو حضرت نے مسکراتے ہوئے کہا یہ تو دس منٹ بیٹھا ہے تو دنیا کی مصیبت سے چھوڑ گیا اور کچھ دیر اور بیٹھ جائے گا جہنم کی مصیبت سے بھی اللہ چھوڑا گیا اللہ تجھے دولت ایمان دے دے تو بھائی یہ اللہ والے جو ہیں نا وہ تو دلوں میں درد ہی اتنا رکھتے ہیں کہ ان کا تو ہر جملہ ہی دعوت بنتا ہے اور ہر جملہ ہی سامنے والے کے لیے ایک بڑا نشر رکھتا ہے اور ایک حیثیت رکھتا ہے خیر میں حل کر رہا تھا کہ اہل اللہ کے پاس جانا کیوں ضروری ہے تاکہ اپنی اصلاح آدمی کر لے دنیا کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ یہ مولویوں کے پاس ملانوں کے پاس کیا رکھا ہے اللہ رسول کی دین کی بات کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کو کچھ سمجھ میں آتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے اپنا مقصد زندگی دنیا بنا کے رکھا ہے ایسے لوگوں کو چھوڑو ان کو نظر انداز کرو جنہوں نے ہماری یادوں کو بھلا کے زندگی گزار دی ہے تم بھی ان کو بھلا دو اور ہم بھی بھلا دیں گے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ولا ان لوگوں کی طرح ایمان والوں تم کو نہیں ہونا ہے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے بھی اپنے فضل و کرم کی رحمتوں سے ان کو محروم کر دیا حضرت مولانا ابو الحسن علی صاحب نظوی رحمت اللہ علیہ نے عنوان قائم کیا تھا اور تقریر فرمائی اور یوں فرمایا کہ جب آدمی خدا فراموش بن جاتا ہے یعنی اللہ کو فراموش کر دیتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود فراموش ہو کر حیوانوں سے بدتر زندگی گزارتا اگر انسان بن کر با اخلاق اور سنجیدہ باوقار اور دینی طرز کی زندگی کہ جس کے اندر بیدائی ہو جس میں فکر اقبا ہو جس میں آخرت کا دھیان ہو ہر قدم پر اللہ کی رضا کا خیال اور یہی تصور لے کر زندگی گزار رہا ہو یہ ہے اصل میں ایمانی زندگی اور یہ ہے اسلامی زندگی اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی زندگی گزارنے کی توقع عطا فرمائے ہے بھائی کاروانوں کی نواسی بیمار ہیں اسپتال میں زیر علاج ہیں دعا کی درخواست کی گئی ہے حضرت مولانا یوسف صاحب مانگرولی کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے اسپتال میں زیر علاج ہیں اور ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ تعالی اور عافیت کے ساتھ شفا کاملہ آج نصیب فرمائے ایوب بھائی سونی کا دل کا آپریشن ہوا ہے نوساری یشفین اسپتال میں شفا کی دعا کے واسطے درخواست کی ہے حضرت مولانا عباس خان پوری صاحب نے اور ہمارے ایک اور عزیز قریب ہیں جن کا دل کا بڑا آپریشن ہوا ہے ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ مستمر دائمہ نصیب فرمائیں اور عبد القادر مکرانی صاحب وکیل چودہ تاریخ کو انتقال فرما چکے مغفرت کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے کہ دعائیں مغفرت ان کے لیے کی جائے اس کے علاوہ آج ہمارے عزیز نے بتایا کہ عبد الماجد منیاز صاحب جن کے جوان داماد رات اچانک جو ہے وہ واش روم میں پھسل گئے جس کی وجہ سے دماغ میں زبردست چوٹ آ گئی اور انتقال فرما گئے اور آج ان کو جو ہے بعد نماز جمعہ دفنایا گیا تو ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت فرمائیں اور یہ پورے خاندان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو جو ہے صبر جمیل اور اس پر اجر جزیر عطا فرمائیں اس کے علاوہ بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی پریشانیوں کے سلسلے میں آپ حضرات سے دعا کی درخواست کی ہے ان تمام ہی حضرات کے لیے دعا فرمائیے جن کی جو جو تکلیفیں ہوں اللہ اپنے فضل سے تمام تکلیفوں کو دور فرمائے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیل احوال والعفاظ وتقضیلنا بها جمیل حاجات تطحرنا بها من جمیل سیاد ترقانا بها اندک اعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اشف آلاننا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین فإنك إن تقلت إلى أنفسنا تقلت إلى عورات وذنب وخطيئة اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما اللہ رحم کے کرم کے فیصلے فرما اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما اے اللہ جو ایمان پر دنیا سے گئے جنت میں اعلیٰ بالا مقامات عطا فرما جتنے لوگوں کے سلسلے میں درخواستیں کی گئی ہیں جن کی بیماریوں پر شفا کے لیے دعاؤں کی درخواست اللہ نے شفا کاملہ عطا فرما اور اللہ جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرما اور رشتہ داروں کو صبر جمیل اور اس پر اجر جزیر عطا فرما اللہ جن حضرات کے آپریشن ہوئے ہیں بڑے بڑے اللہ ان تمام کو شفا عطا فرما کامیابی عطا فرما اللہ گھریلو جو تکلیفیں ہیں جن کو اللہ وہ دور فرما اللہ جو کاروباری تکلیفیں ہیں وہ دور فرما اللہ جو جسمانی تکلیفیں ہیں لوگوں کو اپنے فضل سے وہ دور فرما اللہ بہت سے لوگوں کو دل کا عارضہ ہے اللہ بہت سے لوگوں کو قلب کا اور بہت سے لوگوں کو گھٹنوں کا اور بہت سے لوگوں کو جسم کے مختلف عوارض ہیں اے اللہ کے فضل سے یہ تمام ہی تکلیفوں کو دور فرما دے اے اللہ ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرما تیرے دھیان والی زندگی عطا فرما جو طلبہ پڑھ رہے ہیں اے اللہ ان کے حافظ طبی فرما دے اللہ ان کو قرآن کریم کی ہر کی شہادت دے دے اے اللہ مرتے دم تک اس کے یاد کو باقی فرما دے اور جو دوسرے طلبا حاصل کر رہے ہیں اللہ ان کو علم فرما اور اے اللہ صالح کی دولت سے مالا مال فرما اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ اللہ جب وقت آخر ہو کلمے والی موت عطا فرما اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما ماں بہنوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت کے فیصلے فرما ان کی بھی مرادیں اور حوائج کو پورا فرما دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پتہ منظور فرما بے رحمتی الرحمن دیر کے لیے انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے ذکر کیا ہے دلوں کی زندگی ہے دلوں کی قوت ہے روح کے لیے اجالا ہے روح کی غذا ہے اس بنا پر جیسے جسم کو غذا ملتی ہے تو جسم طاقتور ہوتا ہے اس طرح روح کو اس کی غذا ملے گی تو انشاءاللہ روح بھی طاقتور ہوگی روح کے طاقتور ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ گناہوں سے اللہ بچا دیں گے ایمانی طور پر قوت حاصل ہوگی تو نیکیوں کا کرنا اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں آج ہماری کمزوری اتنی ہے کہ گناہ ہمارے اوپر غالب آ جاتا ہے کر بیٹھتے ہیں جب ذکر کی کثرت رہے گی مراقبہ رہے گا اللہ کا دھیان رہے گا تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی روحانی قوت دیں گے کہ اندر مقابلہ ہوگا اور مقابلے کے بعد گناہوں کے جذبے کو دبا کے نیکی کا جذبہ جو ہے وہ غالب آئے گا یہ تصادم ہر وقت رہتا ہے ہمارا اندرونی تصادم ہے یہ جو ہر وقت رہتا ہے کہ نفس کہتا ہے کر لو گناہ اور اللہ کا حکم کہتا ہے بچو اب یہ اللہ اللہ کیا ہوگا مراقبہ کیا ہوگا تو بظاہر کہتے ہیں کوئی ہم کو فائدہ نہیں نظر آ رہا یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ آدمی سے گناہ چھوٹ جائے نیکیوں پر آدمی لگ جائے بہت بڑا فائدہ ہے لیکن لوگ اسے فائدہ نہیں سمجھتے اللہ کرے کہ ہمیں اس کی حقیقت جو ہے سمجھ میں آ جائے اور تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ہم یہ ورد کریں گے اور ورد کے بعد تھوڑی دیر کے لیے چند لمحات کے لیے مراقبہ کریں گے ویسے پندرہ منٹ بیس منٹ آپ کو روزانہ جتنی ہمت اللہ کا فرما دیکھو کام تو کرنا پڑتا ہے بغیر کام کیے ہوئے کچھ حاصل نہیں ہوتا دنیا میں بھی ہم جو ہے کہتے ہیں کہ اس کے ہڈے اچھے ہو گئے اس لیے اس سے کچھ ہوتا ہے تو کچھ کما نہیں سکتا تو محنت کرنی پڑتی ہے بغیر محنت کے دنیا نہیں ملتی بغیر محنت کیے ہوئے اللہ کی رضا کیسے ملے گی اتنی عالیشان جنت کیسے ملے گی ایک مکان دنیا میں بنانے کا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ مکان کہتا ہے میرے کو بنا کے دے شادی کہتی ہے میرے کو کر کے دے تو جنت میں جو مکان بنانے کا ہے تو جنت بھی کہتی ہے کہ پہلے تو کچھ کر پھر دیکھ کہ کیا ہوتا ہے تو کام تو کرنا پڑتا ہے بغیر کام کے کچھ نہیں ہوتا کامیابی کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی فکر کے انتظام سے ہوگی ذکر کے اہتمام سے ہوگی تو یہ تمام چیزیں ہم کو جو ہے کرنی ہے تھوڑا تھوڑا بھی اگر کرتے رہیں گے تو جڑے رہیں گے اور بالکل کرنا چھوڑ دیں گے یہ کام بڑا مشکل سے ہو جائے گا اگر آپ نے سو مرتبہ بھی کرنا چھوڑ دیا آہستہ آہستہ تصویر ہاتھ میں لینے کا دل ہی ختم ہو جائے لوگ کہتے ہیں قرآن کھولتا ہوں گھبراہٹ ہوتی مطلب دس لاکھ روپے گننے کے ساتھ تو گھبراہٹ نہیں ہوتی ادھر لیکن جہاں تصویر ہاتھ میں آئی تو گھبراہٹ ہوتی ان شاء اللہ گھبراہٹ نہیں ہوگی جب اس سے محبت ہو جائے گی تو ایک دم فوراً ذکر چالو ہو جائے گا جاری ہو جائے گا اور سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کریں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا سا سل 啷个啦？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

اللہ

Allah اللہ اللہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے اب سے انشاءاللہ کوئی تبدیلی یہ ترتیب میں کرنے کا خیال ہے ابھی مشورہ آفتاب بھائی وغیرہ کے ساتھ باقی ہے میرا اور اس میں ترتیب یہ رکھنی ہے کہ مغرب کے بعد سے یہ جو ذکر ہے یہ رہے گا اپنے طور پر سب اپنی اپنی تصویرات کریں گے بچ جائے گا تو تلاوت کریں گے اس سے پہلے مغرب کے بعد ایک کتاب کی تعلیم انشاءاللہ کریں گے اور یہ سلسلہ عشاء تک انشاءاللہ جاری رہے گا اور عشاء کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ وقت مل جائے تو مراقبہ اجتماعی طور پر کر لیں گے اور نماز سے پہلے انشاءاللہ اور نماز کے بعد جو عام طور پر قرآن کریم کی تفسیر ہوتی وہ کرا دینی جو جو رہتا ہے وہ رہے گا اور اس کے بعد دعا کریں گے لیکن ابھی یہ ترتیب زیر وغیرہ ہے جب تک کے لیے ہم مراقبہ کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی رحمت برس رہی ہے دل میں سما رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ شو بیدار شو غفلت میں ڈوبے ہوئے دل جا جاؤ در ذکر حق مشغول شو مشغول شو مشغول شو اصل میں تو دل کو اللہ کی یاد میں لگانا ہے مقصود تو دل کا ذاکر بننا ہے دل کے بگاڑ کا دور ہونا ہے مراقبہ مقصود نہیں لیکن مقصود تک پہنچنے کا وسیلہ ہے وسائل کی اہمیت ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے وسائل سے آدمی مقاصد تک پہنچتا ہے عزیزوں دوستوں یارو یہ دنیا دار پانی گئے دل سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی انسان کتنے بھی مکانات بناتا ہے سب چھوڑ کر جانا پڑتا ہے لحد میں لیٹ جاتا ہے بمر تمرتا پھسا لات دنیا میں اور کوئی گئی تیری کیسی نادانی ہے جب مراقبہ کر رہے ہوں تو یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ آج اپنے اختیار سے میں نے اپنے جسم کو ساکت کر دیا ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ کا حکم آئے گا میرا حکم بالکل ساکت ہو جائے گا آج میں نے اپنے اختیار سے آنکھوں کو بند کیا ایک دن وہ آئے گا اپنا اختیار آنکھوں کے بند کرنے کا چلا جائے گا مجھے پتا بھی نہیں ہوگا کہ کون میری آنکھ بند کر دیتا ہے جوان جا رہے ہیں بوڑھے جا رہے ہیں جانے کا سلسلہ ہے جا رہے ہیں جانے والے عبرت دیتے جا رہے ہیں جانے والے منزل پار کر چکے ہیں جو ہیں ان کو ابھی سخت منزل سے گزرنا ہے اس سخت اور دشوار منزل میں معلوم نہیں کیا ہو سکتا ہے اس لمبی مسافت کے لیے توشہ درکار آمال صالحہ کا توشہ لے لو

اللهم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لا احصي ثناء عليك انت كما اسميت على نفسك رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامه مع الابرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم آت نفوسنا تقواها

حضبنا الله لديننا حضبنا الله لدنيانا حضبنا الله لمن بغى علينا حضبنا الله لمن قادنا بالسوء اللهم اشرح صدورنا ونفر قلوبنا وزين اخلاقنا وتمن تفسيرنا إليك رب فعبدنا وفي أنفسنا لك فضللنا وفي عين الناس فعزلنا وعلى صراطك المستقيم فقوّلنا وعلى أدائك أداء الإسلام فانصرنا اللهم زين

اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما در در گٹھوں کریں کھا کر تیرے در پر آئے ہیں اور اللہ آج تیرا نام لینے پر پوری دنیا دشمن بنی ہوئی ہے دشمنی پر تلی ہوئی ہے اللہ تو ہی کرم کا معاملہ فرما دے اللہ تو ہی رحم کا معاملہ فرما دے اللہ تو ہی مؤثرت کے فیصلے فرما دے اللہ تو ہی ہدایت والی زندگی دے دے اللہ سرات مستقیم پر ہمیں چلا دے سو فیصد دین دار بنا دے با اخلاق بنا دے با حیا بنا دے اللہ جوانوں کو تو نے جو بھرپور عطا فرمائی ہے اے اللہ ان کی جوانی کی لاج رکھ لے اللہ ان کی جوانی کو دین کے لیے قبول فرما لے اللہ دنیا کی ترقیات بھی عطا فرما دین مقصد ہے مقصد جتنا کرنے والا بنا دے اے اللہ العالمین یہ تیرے دربار میں حاضری قبول کر لے یہ اللہ اللہ کرنا قبول کر لے اللہ ہمیں تیرا نام لینا نہیں آتا اللہ ہمیں ہاتھ پھیلانا نہیں آتا اللہ ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن اے اللہ یہ بدیوں سے درپدر فرما دے اللہ ہم پڑے ادب ہیں اللہ جو مانگنا چاہیے جس طرح مانگنا چاہیے اس کے آداب سے محروم ہے لیکن ٹوٹے پھوٹے ہیں گندے ہیں لیکن تیرے بندے ہیں اللہ کرم کی بھیک دے دے اللہ رحم کی بھیک دے دے تو معاف فرما دے تو تیری شان میں کوئی کمی نہیں آتی لیکن ہم جیسا کہ بگڑی بن جائے گی اللہ بگڑی بنا دے اللہ مت کے حالات بہت خراب ہیں تیرے سامنے تمام اقوال ہیں پٹ رہے ہیں لٹ رہے ہیں مر رہے ہیں کٹ رہے ہیں اے اللہ خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں گاجر مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں حیوانوں سے زیادہ انسانوں کو سستا کر دیا گیا اے ان کے خون کا کوئی ویلیو نہ رہا اے اللہ لیکن تو کرم فرما دے اللہ رحم فرما دے اپنے دروازے سے نکال نہ دے اللہ رحمتوں کی دے دے اللہ ہمارے بگاڑ سدھار نہ تبدیل کر دے سیاحت کو حسنات سے مبدل فرما دے اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی دے دے اللہ سرکار کی ایک ایک سنت کا عشق دے دے اللہ ہمیں با اخلاق بنا دے اللہ بد اخلاقیوں کا حفاظت فرما دے اللہ تیرا نام لینے کے لیے ہم جمع ہو گئے اللہ یہ جمع ہونے کو قبول فرما لے اللہ اس کی لغزشوں کو درگزر فرما دے اس کی کوتاہیوں کو درگزر فرما دے اللہ دلوں کو نور معرفت سے چمکا دے سلسلوں کے فیض عطا فرما دے زندہ مشاعر کی عمروں میں برکتیں عطا فرما جو چلے گئے ان کے مراتب کو بلند فرما جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما فرما جو بیمار بھی انہیں شفاتا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبھی پیدا فرما ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی بھرپور مغفرت فرما جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب وقت آخر ہو کرنے والی موت عطا فرما پورے مجمع کی مغفرت فرما امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پہل منظور فرما برحمتی کیا ارحم الراحمین سلام پورا میں انشاءاللہ پیر کے روز عشا کے بعد یہ مجلس منعقد ہوگی نمسکار Hmm?